عبدالعزیز بن محمد نے کہا یزید بن ہاد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جس طرح کسی خوش آواز نبی کی قرآت پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش لنہانی سے قرآت کرے صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس